ام سیدہ عائشہ رضی اللہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج اور چاند کسی کی موت یا ولادت کی وجہ سے نہیں کہناتے جب تم یہ کیفیت دیکھو تو اللہ عز و جل سے دعا کیا کرو اس کی تکبیر بیان کرو اور صدقہ دیا کرو سننے ابو داود حدیث نمبر 1191